بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ اہم دلچسپ انٹرسٹنگ مضمون کی یہ ہے نومیریکل انالیسز اس کے اندر ہم نے لیکچر نمبر 21 ون آج کرنا ہے جس میں ہم بات چیت کریں گے آپ کے ساتھ انٹرپولیشن کی ٹھیک ہے لیکچر نمبر 21 ون ہے جس میں نومیریکل انالیسز ہے اس کو نومیریکل کمپٹیشن بھی کہتے ہیں calculus of calculus of observation بھی کہتے ہیں اور کمپٹیشن میتھمیٹکس بھی کہتے ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا اہم ہے بڑا دلچسپ ہے اہم اس لیے ہے کہ اس کی اپلیکیشن بہت جگہ پر ہے فزکس کے اندر ہے کیمسٹری کے اندر ہے بزنس کے اندر ہے ڈیلی لائف کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامکس uh, کے اندر بھی ہے uh, یہ جو مضمون ہے یہ بڑا اہم اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں بڑی پریسیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں نئے نئے طریقہ کار بتائے جا رہے ہیں آپ کو جو کہ میتھمیٹکس کے اندر بھی استعمال ہوں گے میتھمیٹکس برائے میتھمیٹکس بھی اور میتھمیٹکس کی جہاں اپلیکیشن ہے جس میں فزکس ہے جس میں کیمسٹری ہے جس میں بایولوجی ہے بایولوجیکل سائنسز ہیں ان سب کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے جو انٹرپولیشن جس چیپٹر کی ہم بات چیت آج کل کر رہے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اور اہم چیپٹر ہے خاص کر کے میڈیکل سائنسز وغیرہ میں یہ کافی استعمال ہوتا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں جناب chapter number five interpolation normal کی طرح سے ہم کیا کریں گے یہ انٹرپولیشن جو چیپٹر ہے اس کے اندر دو حصے ہیں آج کے لیکچر کے پہلے تو ہم ریوائز کرائیں گے جو آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا یعنی کہ جتنے بھی آپریٹرس ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جس کے اندر ڈیلٹا تھا جس میں ڈیل تھا جس میں ڈیلٹا چھوٹا تھا اس کے بعد شفٹ آپریٹر تھے انورس شفٹ آپریٹر اس کے بعد آپ کے ساتھ ایوریج آپریٹر میو کی بات چیت کی تھی اور اس کے ساتھ ڈفرینشیل آپریٹر ڈی کی بات کی تھی اس کا ایک کوئک ریویژن ہوگا اور ان کے آپس میں ریلیشن شپ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے نا وہ ریلیشن شپ دیکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے آج ایک نیا فارمولا جسے Newton's forward difference interpolation formula آپ کہتے ہیں نیوٹنس فارمولا بھی کہتے ہیں اس کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی ایگزامپلس وغیرہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب چیپٹر نمبر فائیو کا یہ سیگمنٹ جس میں آج ریویژن ہے اور نیوٹنس ڈفرینس فارمولا کی بات چیت ہوگی ایز یو ایل ہم کیا کر رہے ہیں چیپٹر نمبر فائیو uh, میں ہم نے فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر کی بات چیت کی آپ کے ساتھ جس میں ہم نے ڈیلٹا ڈیل اور ڈیلٹا کی بات چیت کی تھی آج ہم کریں گے Newton's forward difference interpolation formula ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں نیوٹنس بیکورڈ ڈفرینس فارمولا کی بات کریں گے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے جب کلوز کر رہے ہوں گے کہ یہ جو نیوٹنس فارورڈ ڈفرینس فارمولا ہے یہ کیوں کس جگہ پر استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے کہ Newton's backward difference interpolation formula کی اور اس کے بعد پھر ان ہم لنگراج فارمولا کریں گے اور دو تین چیزیں جو باقی رہ جائیں گی ان کو بھی ہم مکمل کریں گے یہ وہی چیز ڈیفینیشن ہے کس کی ڈیفینیشن انٹرپولیشن کی اگر آپ کے پاس سیٹ آف ڈیٹا دیا ہوا ہے اور اس کے انٹرمیڈیٹ ویلیو آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں انٹرپولیٹ کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کیونکہ ڈیٹا کے اندر تو آپ کے پاس ایک انفارمیشن جو دی ہوئی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں دوبارہ تو آپ جا نہیں سکتے you can't go into the past also کہ اگر پیچھے کسی نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اگر ایک ایک سال کا ڈیٹا دیا ہوا ہے اور آپ کو ہاف ایئرلی رپورٹ بنانی ہے تو آپ انٹرپولیٹ کر کے بنا سکتے ہیں اب کیونکہ آپ پرانے ڈیٹا میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اسی ڈیٹا کو ہم مینپولیٹ کرتے ہیں یا انٹرپولیٹ کرتے ہیں اور اگر بات کی بات کریں مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس 2005 تک کا ڈیٹا ہے اور اس کے بعد 2006 2007 2008 ایٹ جس پہ فور کاسٹنگ وغیرہ کی آپ بات کرتے ہیں تو جی اس میں ہم ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں وہی طریقہ کار ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایکس ایکسس کے اوپر آپ ڈفرینٹ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کورسپونڈنگ ویلوز آف وائی اس میں آپ معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وائی کی ویلوز دی ہوئی ہیں X X X X one one Y Y Y Y two two three three four four دیا ہوا ہے اور اس کے درمیان کہیں آپ نے کوئی کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں یہی جناب آپ کے پاس جو آئے گا نا Newton's forward difference interpolation formula جو ہے وہ بھی اسی کو کور کرتا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیفینیشن آف انٹرپلیشن ایکسٹرپولیشن اور جو چیزیں ہم نے پہلے کی تھی وہی چیز ہے for a given table of values X کے وائی کے the process of estimate intermediate value of ان کے درمیان کوئی بھی ویلوز کرنی ہے ہم کیا کہتے ہیں انٹرپولیشن کہتے ہیں اور جس وقت کہ ہم بعد میں کال رہے ہوتے ہیں یعنی آؤٹ سائڈ دا ڈیٹا تو اسے ہم ایکسٹرپولیشن کہتے ہیں اس سلائڈ میں یہی بتایا آپ کو میتھڈ آف کمپیوٹنگ ٹھیک ہے نا تو انٹرپولیشن ود ان کی بات کرتے ہیں ایکسٹرپولیشن باہر کی بات کرتے ہیں یہ کچھ فارمولاز ہیں اس کو کوئکلی ریوائز کرتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ بھی تاکہ ایک ریویژن ہو جائے اور یہاں پر استعمال ہوں گے پہلا فارمولا تھا ہمارے پاس فارورڈ ڈیفرینس فارمولا جسے فارورڈ ڈیفرینس آپریٹر ڈیلٹا ہے delta to the power R Y I is equal to to delta the power R minus one one Y I plus minus delta to the power R minus one Y I یہ خیال رکھیے گا اگر delta to the power R Y I ہے آپ کے پاس is equal to delta to the power R minus one Y I plus one ہے minus delta to the power R minus one Y I ہے دوسرا فارمولا جو تھا ہمارے پاس ڈیل کا تھا اس کو نیبلا بھی کہا ہے اس کو گریڈینٹ بھی کہتے ہیں کیا ہے آپ کے پاس del to the power K Y I is equal to del to the power K minus one Y I minus del to the power K minus one Y I minus one for I is equal to N N minus one N minus two and so on so forth up to K ان دو چیزوں میں غور کر لیجیے گا کہ جو ڈیلٹا ہے یہ آپ کے پاس فارورڈ ہے اور جو ڈیل ہے یہ آپ کے پاس بیکورڈ ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیل ڈیلٹا کے اندر one two three four five up to N اور یہاں پہ الٹا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ I is equal to N N minus one N minus two up to K کسی جگہ پر بھی آپ وہاں تک معلوم کرنا ہے یعنی بیکورڈ کہاں تک جاتے ہیں اس میں فارورڈ آگے جانا ہے اس کے بعد ایک سینٹرل ڈفرینس آپریٹر تھا اور ایک سینٹرل ڈفرینس فارمولہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا وہ کیا تھا ہمارے پاس ڈیلٹا یہ اسمال ڈیلٹا پڑھ رہا ہوں delta to the power N Y I is to to delta the power N N minus minus minus minus one one one one Y Y I I plus by by two two two delta the power یہ ہم نے آپ کو تین فارمولے بتائے تھے جس کے اندر ہم نے فارورڈ ڈفرینس آپریٹر بتایا backward difference operator central difference operator تینوں ڈفرینس آپریٹر بتائے تھے یہ درمیان ریلیشن شپ ہے یہ تین فارمولے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتائے تھے یہ آپ کو اب یاد ہو جانے چاہیے پھر کیا کیا تھا ہم نے پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس وائی ایکس کیا چیز ہے وائی ایکس یہ is representing a function of X Y is equal to F X لکھ لیں یا وائی سف میں ایکس لکھ لیں تو یہ وائی ایکس ہے ڈیلٹا وائی ایکس کی ویلیو ہے Y X plus H minus Y X اور وائی ایکس پلس ایچ کیا ہوگا آپ کے پاس function of X plus H minus F X تو delta Y X can be written as F X plus H minus F X یہ وہی اسی طرح کا تھا جہاں پہ ہم ڈفرینسیشن وغیرہ کرتے تھے تو اسی طرح کی کوئی چیز آئی ہے اسی طریقے سے ڈیلٹا اسکوائر وائی ایکس آپ کے پاس کیا جائے گا to delta Y X plus H minus delta Y X اور ڈیلٹا وائی ایکس آپ نے اوپر کیلکولیٹ کیا ہوا ہے F F X X plus H minus similarly آپ یہ جو ڈیل ہے ڈیل وائی ایکس یا Y X is equal to Y X minus Y X minus H ایس کے اندر کیونکہ ہم بیک ورڈ کی بات کر رہے ہیں بیکورڈ ڈفرینس فارمولا کی بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا del Y X is equal to Y X minus Y X minus H that is equal to function of X minus function of X minus H ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہے اور لاسٹلی ہمارے پاس کیا ہے delta Y X is equal to Y X plus H by two minus Y X minus H by two is equal to function of X plus H by two minus function of X minus H by two یہ جناب ہم نے آپ کو کچھ فارمولے بتائے تھے اور یہ چیزیں یہاں پر ہم اس کو استعمال کریں گے اس کے بعد کیا آپ نے بتایا تھے تین آپریٹر آپ کو بتایا تھے shift operator inverse shift operator اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایوریج آپریٹر تو شفٹ آپریٹر ای کیا ہے ہمارے پاس E F X is equal to F X plus H یعنی کیا کرتا ہے یہ اس کو آپ کو نیکسٹ ویلو پہ لے کے جاتا ہے E f x is equal to f x plus h اسی طریقے سے E n f x is equal to f x n plus h and E n y x is equal to y x plus n h یعنی کہ یہ نیکسٹ ویلو پہ لے کے جاتا ہے یعنی کہ ای e کے اندر اب آپ کے پاس جو بتایا ہے E E square E cube E four E five اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ملٹیپلائی نہیں کرنا ہے یہ آپریٹ کرنا ہے ای ایف ایکس کیا ہے آپ کے پاس f x plus h E square f x plus h کیا ای اسکوائر ایف ایکس کیا ہوگا جی f x plus two h ہوگا ٹھیک بات ہے جی کیا ہوگا آپ کے پاس ای کیوب ایف ایکس کیا ہوگا ٹھیک ہے f x plus three h ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ E to the power n f x to f x plus n h یہ آپ کے پاس شفٹ آپریٹر تھا اسی طریقے سے جب ہم نے ڈیفائن کیا ای e تو E to the power minus one ایک انورس شفٹ آپریٹر بتایا تھا وہ بھی آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے تھا کہ E to the power minus one f x کیا ہوگا ایف ایکس مائنس ایچ یعنی کہ وہ فارورڈ لے کے جا رہا تھا یہ بیکورڈ لے کے جا رہا ہے جس طریقے سے ہمارے پاس کوئی فنکشن دیا تھا اس کا ایک انورس فنکشن ہے تو یہاں پر یہ آپریٹر ہے اس کا ایک انورس آپریٹر بتا دیا کہ ای e انورس کیا ہو جائے گا E inverse f x to f x minus h E to the power minus n f x کیا ہوگا that is equal to f x minus n h ٹھیک ہے E to the power minus n f x equal to f x minus n h اگر آپ ای e اور ای e انورس کو آپریٹ کریں ایک دوسرے کے بعد تو یہ آئیڈینٹی آپریٹر آ جائے گا یعنی E f x equal to آپ کے پاس کیا جائے گا ایف ایکس پلس ایچ آ جائے گا ای انورس دوبارہ سے اس پہ اپلائی کریں ایف ایکس پلس ایچ پہ وہ آپ کے پاس واپس وہیں پہ لے کے آ جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ ایک انورس آپریٹر ای انورس ہم نے ڈیفائن کیا تھا پھر بڑا انٹرسٹنگ سے ایک آپریٹر میو ڈیفائن کیا ہے میو کیا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ mu f x equal to half of f x plus h by two plus f of x minus h by two and that can also be written as half y x plus h by two plus y x minus h by two ٹھیک ہے نا تو یہ ایک میو کا امپیکٹ آتا ہے کہ فنکشن کو تو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں سمپل سی بات ہے کہ mu of f x mu operating upon f x is equal to half f of x plus h by two plus f of x minus h by two تو یہ جناب آپ کے پاس ایوریج آپریٹر تھا اس کے بعد آپریٹر وہی D by D x of f f x x equal to dash اس کو کیپیٹل ڈی بھی کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے ڈیفرنشیل اکویشنس میں بھی کی تھیں یاد ہے ڈفرینشیل اکویشن میں جب ہم سالو کرتے تھے کون سی اکویشنس جو جس کے اندر ہم ہائر آرڈر کے ڈیفرنشیل کو سالو کرتے تھے جس میں ڈی کیوب ڈی اسکوائر وغیرہ لکھا کرتے تھے یہ وہی ڈی ڈیفرینشیل آپریٹر ڈی ہے اور ڈی اسکوائر ایف ایکس کا مطلب یہ کہ ایف ڈبل ڈیش ایکس کے برابر اور similarly D to the power n f x کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ایف این ایکس یعنی این ڈیریویٹو یہ ہوگا کوئی چیز کنفیوز تو نہیں کر رہی آپ کو کلیئر ہے ایوری تھنگ اگر کوئی پرابلم ہے تو پوچھ لیں اور اگر نہیں ہے تو ہمیں ای میل بھیجیں ہم آپ کو جواب دیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لیکچرس ہیں virtual university government of Pakistan کے آپ کے پاس یہ پہنچ رہے ہیں ہر جگہ پہ رحیم یار خان میں بدین میں گوادر میں سوات میں اسلام آباد میں ہر جگہ پہنچ رہے ہیں نا کچھ امپورٹنٹ ریزلٹس تھے جو یہاں پر استعمال ہوں گے اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ just to tease over own memory delta is equal to E minus one یہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈرائیو کیا تھا کہ ڈیلٹا کی ویلو جو ہے وہ ای مائنس ون ہے یعنی کہ the operator delta is the same thing as the operator E minus one اس کے بعد del is equal to one minus E to the power minus one یا ون مائنس ای انورس ٹھیک ہے نا del is equal to 1 minus e inverse that is equal to e minus 1 divided by e. Then delta, small delta is equal to e to the power half minus e to the power minus half. پھر ایک لاسٹ ہم نے ریلیشن ڈرائیو کیا تھا کہ h D is equal to log E یاد ہوگا آپ کو کہ h D is equal to log E کے برابر اور mu is equal to half of E to the power half plus E to the power minus half mu کیا ہے آپ کے پاس mu is equal to half E to the power half plus E to the power minus half یعنی ان دونوں کا یہ ایوریج ہوتا ہے انورس آپریٹر کون سا جس کی پاور ہاف ہے اور پاور مائنس ہاف آگے چلیں جناب یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ اہم فارمولا ہے نیوٹنس فارورڈ فارمولا یہ اسی طریقے سے کہ آپ کے پاس کچھ ٹیبل دیے ہوئے ہوں گے کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہوگا اس فارمولہ کی مدد سے آپ نے کچھ ویلیوز وغیرہ ٹیبلیٹ کرنی ہوں گی اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے وہی ہم ڈفرینس ٹیبل جو بنائے تھے نا جو ڈیلٹا کے بارے میں تھے ہمارے پاس ڈیل کے بارے میں تھے تو وہ چیز ہم کریں گے یہ کیونکہ فارورڈ ڈفرینس کی بات چیت کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم ڈیلٹا استعمال کریں گے آبویسلی یہ ہے کہ Newton's forward difference interpolation formula یعنی کہ آپ نے انٹرپلیٹ کرنا ہوگا جس وقت آپ فارورڈ جا رہے ہوں گے فارورڈ ڈفرینس کی ہم بات چیت کریں گے اور یہ کیونکہ فارمولا نیوٹنس صاحب نے بنایا تھا تو اس لیے ہم اس کو Newton's forward difference interpolation formula کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کبھی اس کو فارورڈ ڈفرینس فارمولا بھی کہہ دیتے ہیں یا نیوٹنس فارمولا بھی کہتے ہیں فار فارورڈ ڈفرینسز تو یہ ڈفرینٹ اس کے نام ہیں ڈفرنٹ نام ہیں اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کرتے ہیں کہ اس کو چیک کریں اس کو ڈرائیو کریں اور اس کے بعد اس کو اپلائی کریں ونس اگین یہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ اور اہم فارمولہ ہے لیکن اس فارمولہ کی بھی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہیں اور جب اس کی لمیٹیشن ہوں گی تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لمیٹیشن ہے اور اس کے بعد پھر ہم ان لمیٹیشن کو کیسے مکمل کرتے ہیں تو اسٹارٹ کریں پہلے فارمولہ تو دیکھ لیں اس فارمولہ کو انالائز کر لیں اس کو اپلائی کریں یہ جو سلائیڈ آئی ہے اس کو ذرا غور سے آپ دیکھیں سلائڈ کیا ہے اس کو ہم کیونکہ ابھی فارمیٹو اسٹیج پر ہیں میری اسٹارٹنگ میں جب بھی اسٹارٹنگ ہو نا میتھمیٹکس کے اندر اس پہ ذرا غور کر لینا چاہیے جب وہ چیزیں کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں تو پھر آپ آگے استعمال کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں فنڈامنٹل سی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اگر ایکس پلس ایکس آپ کو پتا ہے کہ ٹو ایکس ہوتا ہے لیکن جس وقت اگر آپ سکس اور سیون میں یہ ہم انٹروڈیوس کر رہے تھے کہ x plus x two x ہو اگر آپ اس وقت بھول جائیں اور ایکس پلس ایکس آپ کے ذہن میں ایکس اسکوائر بیٹھ جائے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ کریکٹ ہونی چاہیے میتھمیٹکس کے اندر ٹھیک ہے جسے ہم کانسیپٹ کہتے ہیں اگر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہیں تو آپ آگے ہر جگہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو میتھمیٹکس میں خاص کر سسٹم کے میتھمیٹکس کے اندر concept play very important role اگر وہ آپ کے پاس کلیئر ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر آپ کے ہاتھ سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں کمپیوٹر پہ کمانڈ دیتے ہیں وہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اور کمپیوٹر کو بھی غلط بتا دیا تو بیچارہ کیا کرے گا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ let y is equal to f x be a function which takes values f x naught f x naught plus h plus f x naught plus two h and so on so forth corresponding to various equispaced values of x with spacing h سے x naught x naught plus h x naught plus two h and so on so forth تو کیا چیز ہے آپ یہاں پر غور سے دیکھیں ہمارے پاس ایکس ایکسس پہ کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کہاں سے اسٹارٹ کیا کہ ایکس ناٹ سے اسٹارٹ کیا اکو اسپیس ہے یعنی کہ اس کا انٹرول ایچ ہے ایکس ناٹ ہے نیکسٹ کیا ہوگا x naught plus h x naught plus two h x naught plus three h اور کورسپونڈنگ ویلوز کیا ہے f x naught f x naught plus h f x naught plus two h so on so forth یعنی کہ یہ آپ کے پاس ٹو ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں ایکس ایکسس پہ آپ کے پاس کیا ہے ڈیٹا دیا ہوا ہے پوائنٹس دیے ہوئے اور کورسپونڈنگ ویلوز آف وائی دی ہوئی ہے وہ ہم نے لکھے ہوئے f x naught f x naught plus h plus f x naught plus two h so on so forth function کس کی ویلوز دی ہوئی ہے ہم ویلو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ریئل نمبر ہو سکتا ہے ریئل نمبر کی بات کر رہا ہوں ٹیچر کی بات نہیں کر رہا ہوں پی کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اور وہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کی ویلو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کس کی value of that function at the point x naught plus p h x naught plus p h h آپ کے پاس ایکو اسپیس یہ انٹرول ہے ٹھیک ہے نا یہ خیال رکھیے گا کہ یہ اس کے اندر ایکول اسپیسنگ ہے اگر آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں ہر سال کا تو ہر سال کا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ایک سال کا کر لیا پھر دو سال کے بعد پھر چار سال کے بعد نو ایکو اسپیسنگ ہے ایکول اسپیسنگ ہونی چاہیے تو اب شفٹ آپریٹر ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے شفٹ آپریٹر ہم کیسے لگاتے ہیں جی ہاں شفٹ آپریٹر ہمارے پاس ہوتا ہے E to the power p f x کیا ہوگا آپ کے پاس is equal to f x plus p h ٹھیک ہے نا کیا ہو گیا E to the power p f x is equal to f x plus p h اب ہم نارملی اسٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ یہاں ایکس ناٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا value f of x naught plus p h کیا ہے نا I am trying to find the value کیونکہ اب آپ کے پاس کیا ہے ہے ایکس ناٹ پی ایچ نا x naught plus p h I repeat it again what you are try to find you are trying to find the value of the function at the point x naught plus p h تو وہ کیا ہوگا f of x naught plus p h اور وہ جائے گا یہ ابھی جیسے ہم نے ڈیفینیشن بتائی ہے یہ ہو جائے گا E to the power p f x naught لیکن آپ کے پاس پتا ہے کہ ای e آپ کو کس کے برابر ہوتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے ای e برابر ہوتا ہے ون پلس ڈیلٹا کے یہ آپ کے پاس آ گیا f x naught plus p h that is equal to E to the power p f of x naught and that is equal to one plus delta to the power p f x naught اب یہ کیا آ گیا آپ کے پاس f x naught plus h p f x naught plus p h کی ویلو آ گئی is equal to to one plus delta the power p f x naught اب one plus delta to the power p کو آپ کیا ایکسپینڈ کر دیں with help of binomial series اس کو ایکسپینڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا one plus p delta plus p to p minus one divide by two factorial delta square plus p p minus one غلطی نہیں کیجیے گا تو ہمارے پاس کیا جائے گا اس کو اگر ذرا سا ارینج کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا f x naught plus p h کیا کہہ رہا ہوں میں f x naught plus p h جس کی ویلو کیلکولیٹ کرنی ہے that is equal to f x naught plus p delta f x naught plus p into p minus one divide by two factorial delta square f x naught plus p into p minus one into p minus two divide by three factorial delta cube f x naught plus on plus p into p minus one so on differences اس کو جناب دیکھ لیں تھوڑا سا اس کو کر لیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایک فارمولا یہاں بتایا جس میں ہم نے f f x x naught naught plus plus plus p p h h کی کی کیلکولیٹ ہے ہے کیسے ڈیلٹا جیسے ہم نے بتایا تھا نا آپ ہم کو کہا تھا ون پلس ڈیلٹا پھر اس کے بعد one plus p delta plus p into p minus one divide by two factorial delta square پھر ہم نے اس کو ایف ایکس ناٹ پہ آپریٹ کر دیا اور ہم نے یہ ایکسپریشن لکھا جو آپ کے پاس ابھی سلائڈ پہ موجود تھا اس کو اگر آپ ریکال کریں تو ہمارے پاس کیا چیز آ رہی ہے ہمارے پاس وہ تو آ ہی رہنا ہے پی بھی آ رہا ہے p into p minus one divide by two factorial بھی آ رہا ہے پی تو کوئی بھی نمبر آپ کے پاس دیا ہوا ہوگا اب کیا چیز ہے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ایف ایکس ناٹ یعنی value the function at the point x nought پھر اس کے بعد کیا کریں کیلکولیٹ کریں گے delta f x nought calculate کریں گے پھر delta square f x nought calculate کریں گے پھر کیا کریں گے delta cube f x nought calculate کریں گے یعنی بیسیکلی کیا کر رہے ہیں آپ فارورڈ ڈفرینس کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ جو اپنے ڈفرینس ٹیبل بنائے تھے نا وہ کیلکولیٹ کرنے پڑیں گے اور کس کے یہ فارورڈ ڈفرینس کس کے یعنی ریڈنگ آپ کے پاس جو ہے ایکس ناٹ ہے یعنی ایکس ناٹ کے پاس ایف ایکس ناٹ آئے گا پھر delta f x nought delta square nought and so so on forth یہ کیلکولیٹ کریں گے اس کے اندر ویلو پوٹ کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا اتنا سادہ سہل آسان سا یہ نیوٹن کا فارمولا تھا کہ کوئی بھی آپ کے پاس ٹیبل دیا ہوا ہے لیکن ٹیبل کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ سارے جو انٹرول ہیں وہ اکو اسپیسڈ ہیں اکول اسپیسنگ ہونی چاہیے اگر اسپیسنگ نہیں ہوگی تو یہ فارمولا ہولڈ نہیں کرے گا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فارورڈ ڈفرینس کی بات چیت کر رہے ہیں آگے کی بات کر رہے ہیں پیچھے کی بات نہیں کر رہے ہیں یا پیچھے سے لانے کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہ فارورڈ ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر تین چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پوائنٹس ہوں ایکو اسپیس ہوں اس کے بعد آپ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آسانی سے پی پوائنٹ دیا ہوا ہونا چاہیے and that's how this is a very simple straightforward things کوئی چیز کوئی مسئلے والی بات اگر نہیں ہے تو کاپی پینسل سنبھالیں آپ کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے جی کاپی پینسل سنبھال لیے یاد رکھیے گا کیا چیزیں پتا ہونی چاہیے پی پتا ہونی چاہیے اور فوراً ہم نے ڈیلٹا کو کیلکولیٹ کرنا ہے پھر ڈیلٹا اسکوائر کو کیلکولیٹ کرنا ہے ڈیلٹا کیو کو کیلکولیٹ کرنا ہے ہمارے پاس جواب آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسٹریٹ فارورڈ سی چیزیں ہیں دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں this formula is also known as Newton Gregory forward difference interpolation formula یہ میرا خیال میں نیوٹن کے ساتھ گریگری صاحب نے کچھ تھوڑا سا اور کام کیا ہے اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیوٹن گریگری فارمولا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے Newton Gregory forward difference formula here p is to x x minus nought by h کیونکہ ہمارے پاس ہے ہم اس کو سپوز کر سکتے ہیں سپوز کہ پی از ٹو جو پوائنٹ آپ کے پاس دیا ہوا x minus x nought by h an alternate expression اس کا جو ابھی ہم نے بتایا تھا اس کو اس طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس p is equal to x minus x nought divide by h ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے جس کو کیا ہو جائے گا y x is equal to یعنی y x is equal to y nought plus p delta y nought plus p two p minus one divide by two factorial delta square y nought and so on so forth چلتے جائیں چلتے جائیں لاسٹ میں آپ کے پاس کیا آئے گا plus p into p minus one and so on so forth up to p minus n plus 1 divided by n factorial delta to the power n y naught plus error term. اب یہ میں نے دونوں جگہ ایک چیز لکھی ہے ایرر یعنی کہ یہ دیکھا انفائنائٹ سیریز ہے یہ تو چلتی جا رہی ہے نا لیکن اس کے بعد ایسا ہوگا کہ اتنی چھوٹی سی یہ چیز بچ جائے گی کیونکہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں ہو رہے ہیں نا ڈفرینس کم سے کم کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی نارمل کیسز کے اندر لیکن کسی وقت نہیں بھی ختم ہوں گی تو یہ اتنی اسمال سی چیز ہے کہ اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں اومٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور ٹرم لے لیں اور ایک اور ٹرم لے لیں کسی نے روکا تو نہیں ہے اب یہاں پر جو ہم نے آپ کو این بتایا ہے تو این تو آپ کی چوائس کے اوپر ہے اگر این سو رکھنا چاہتے ہیں سو رکھ لیں دو سو رکھنا چاہتے ہیں دو سو رکھ لیں اور آپ آخر میں دیکھیں گے کہ جو ایرر ٹرم لکھا ہوا ہے یہ بہت چھوٹی سی چیز ہوگی point zero zero zero zero zero zero one شاید ہو جائے شاید ٹھیک ہے اگر آپ اس سے بھی زیادہ ایکوریسی بھی جانا چاہتے ہیں جائیں نیکسٹ اس کے بعد کم ہو جائے گا الٹیمیٹلی یہ جو چیز ہے یہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی اور یہ جو الگوریتھم ہے یہ کنورٹ کر جائے گا اور آپ کے پاس ایگزیکٹ ویلیو آ جائیں گی لیکن ایگزیکٹ ویلیو کا مطلب پھر میں اگینسٹ کہوں کہ آپ جتنی ایکوریسی تک جانا چاہتے ہیں وہاں تک یہ پہنچ جائے گا یہی بات میں نے جو ابھی آپ کو بتائی ہے یہ چیزیں میں نے یہاں پر سلائڈ پہ بتائی ہیں آپ کو اس کو دیکھ لیں پڑھ لیں میں بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے if we retain r plus one terms we obtain a polynomial of degree r agreeing with y x x nought x one values of y nearing for extrapolating short distance backward from y nought پھر پڑھ لیں ایک دفعہ this formulating the values of y near the beginning of a set of table values and for extrapolating values of y is short distance backward from y nought تو جناب علی اس کے اندر آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ آپ جہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں وہاں سے تو آگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے y nought y nought plus h y nought plus two h وہ ویلوز آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ اسی طریقے سے تھوڑا سا آپ پیچھے بھی جا سکتے ہیں وائی ناٹ مائنس ایچ وغیرہ یعنی کہ وائی ناٹ مائنس ایچ کہاں سے آئے گا corresponding value of at the point x nought minus h اگر اس سے آگے جانا ہے اس سے آگے کی طرف جانا ہے تو پھر یہ چیزیں شاید بہتر نہ ہوں اس کے لیے نئے طریقہ کار موجود ہیں یہ جی جناب کرتے ہیں ایگزامپل یہ جو آپ کے پاس ایگزامپل دی ہوئی ہے یہ جو ہم نے آپ کے پاس اسکرین پہ دکھا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کو اگر غور سے آپ دیکھیے گا تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کے پاس ایکس پوائنٹ دیے ہوئے کارسپونڈنگ ویلو آف وائی دی ہوئی ہے یا ایکس دیا ہوا ہے اور اس میں جو انٹرول ایکس ہے یہ بالکل اکول اسپیس ہوگا یعنی ٹین پر ہے ٹوینٹی پر ہے تھرٹی فورٹی اینڈ ففٹی ٹھیک ہے ten twenty thirty forty fifty اور کارسپونڈنگ ویلوز دی ہوئی ہیں یعنی وائی دیا ہوا ہے دیے ہوئے ہیں یہ آپ کے پاس پوائنٹس آ گئے x nought y nought x one y one x two y two x three y three four اور ہم نے کہیں بیچ میں کسی جگہ پر ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہوگی کس کی فنکشن کی سے for this example the value of f at x is equal to fifteen یا ایف ففٹین آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے جبکہ آپ کے پاس ویلوز دی ہوئی ہیں ایف ٹین دیا ہوا ہے ایف ٹوینٹی دیا ہوا ہے ایف تھرٹی دیا ہوا ہے کیسے کریں گے اس کو نیوٹن فارمولے کی مدد سے کرنا ہے تو کیسے کریں گے جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس کا ہم ڈفرینس ٹیبل بنائیں گے اور ڈفرینس ٹیبل سمپل سی چیز یہ ہے کہ پہلے آپ یہاں پہ ایکس لکھیں گے پھر وائی لکھیں گے پھر ڈیلٹا لکھیں گے پھر delta square delta cube delta four جہاں تک جاتا جائے گا وہاں تک ہم اس کو بناتے جائیں گے الٹیمیٹلی یہ ختم ہو جائے گا اور پھر ویلیو اس فارمولے میں جو آپ کے پاس ابھی نیوٹنس کا ہم نے کیا ہے فارورڈ ڈفرینس انٹرپلیشن فارمولہ اس میں لگا دیں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا ٹھیک ہے کس کا جواب آ جائے گا یعنی کہ value the function at x equal to fifteen ٹھیک ہے سوال پڑھ لیں کہ ایگزامپل ہے evaluate f fifteen given the following table of values x آپ کے پاس ہے ten twenty thirty forty fifty corresponding value of y ہے forty six sixty six eighty one ninety three hundred one ٹھیک ہے یہ پڑھ لیا آگے چلیں جناب سولوشن کی طرف forward difference are tabulated as پہلے کالم میں ایکس ہے ten twenty thirty forty fifty دوسرے کالم میں y is equal to f x دیا ہوا ہے forty six sixty six eighty one ninety three one zero one اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے ڈیلٹا وائی ڈیلٹا وائی کیا ہو جائے گا آپ کو پتا ہے یہ ہوتا ہے y one minus y nought twenty آ گیا پھر نیکسٹ اس میں کیا آئے گا y two minus y one calculate کریں گے ففٹین آ گیا پھر y three minus y two calculate کریں گے تو ٹویلو آ گیا پھر y four minus y three calculate کریں گے ایٹ آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی غلطی تو نہیں کی ہوئی میں نے بالکل ٹھیک ہے sixty six minus forty six is twenty eighty one minus sixty six is fifteen 93 تو یہ آپ نے ڈیلٹا وائی کیلکولیٹ کر لیا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے یعنی سیکنڈ آرڈر کا ڈفرینس کیلکولیٹ کریں گے delta square y delta square y کیا ہو جائے گا فرسٹ کریں گے پہلے اس میں کیلکولیٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا delta y one minus delta y nought یہ کیا ہو جائے گا ففٹین مائنس ٹوینٹی آپ کے پاس پہلا ایلیمنٹ جو ہے مائنس فائیو آیا دوسرا ایلیمنٹ جو ہے مائنس مائنس از بالکل ٹھیک ہے تھرڈ ایلیمنٹ جس میں آپ نے کیلکولیٹ کریں گے eight minus twelve minus four آ جائے گا نیکسٹ کالم میں چلیں گے جس میں ہم ڈیلٹا کیوب معلوم کریں گے یعنی ڈیلٹا کیوب وائی یہ کیا جائے گا مائنس تھری مائنس فائیو آپ کے پاس ٹو آ گیا minus four minus minus three is minus one تو آپ کے پاس ڈیلٹا کیوب وائی میں صرف دو انٹری آئی ٹو اینڈ مائنس ون اب ڈیلٹا فور وائی آپ نے کیلکولیٹ کر لیا وہ کیا ہو جائے گا minus one minus two that is equal to minus three یہ اب آپ کے پاس جو ڈفرینس ٹیبل آیا جو ہم نے پڑھا اس میں کیلکولیٹ کیا بڑی سمپل سی بات تھی اسٹریٹ فارورڈ سی بات تھی اب آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں کورس بڑا ایڈوانس لیول کا کورس کر رہے ہیں اس میں سمپل سی ارتھمیٹک ہے یہ سمپل سی ارتھمیٹک تو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ایک سادہ سی ایگزامپل لی ہے لیکن یہی چیزیں آپ نے کمپیوٹر پروگرامنگ میں کرنی ہے جس کے اندر بہت زیادہ سفسیکیٹیڈ چیزیں آئیں گی جس اندر یہ جو ڈیٹا ویلیو ہے کافی آگے تک لے کے جانی ہے سکس ڈیجٹس تک ایٹ ڈیجٹس تک اور ہو سکتا ہے کہ یہ 46 نہ ہو 46 سکس ملین ہو ٹھیک ہے نا یہ 20 جو ہے 66 نہ ہو 22 پہ اس کی ویلیو سکسٹی سکس ملین ہو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انیس سو فرسٹ کر لیں کہ نائنٹین میں یہ پروڈکشن تھی کسی چیز کی 1920 میں پروڈکشن 66 ہو گئی سے کاٹن کی پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں سے ویٹ کی پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں سے پوٹیٹو کی پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا سے تھرٹی میں اس کی پروڈکشن ایٹی ون ہو گئی ایٹی ون ملین ٹن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں فورٹی میں کیا ہو گئی نائنٹی تھری ملین ففٹی میں کیا ہو گئی ہنڈریڈ ون ملین اب یہ جب ہم نے وہ ملین یہاں سے ہٹایا ہوا ہے کہیں اوپر لکھ دیں گے چپکے سے تو پھر آپ کو بڑے احتیاط سے کیلکولیٹ کرنا ہوگا آگے چلتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے value of the function at the point fifteen معلوم کرنی ہے یعنی کہ نائنٹین ففٹین کے اندر پروڈکشن کیا تھی سے جیسے میں نے بتایا کہ پوٹیٹو کی پروڈکشن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوئی ہوگی once again we have Newton's forward difference interpolation formula جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا وہ کیا تھا کہ y x equal to y nought plus p delta y nought plus p into p minus one divide by two factorial delta square y nought plus third term is p into p minus one p minus two divide by three factorial delta cube y nought third نہیں بیسیکلی فورتھ ٹرم ہے and so on so forth پھر لاسٹ میں آپ کے پاس کیا آئے گا p into p minus one into p minus two and so on so forth up to p minus n plus one divide by n factorial delta to the power n n y nought plus error term اب دیکھیں ذرا جو ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا تھا اس ٹیبل کو اگر دیکھیں آپ غور سے تو آپ وہاں سے دیکھ لیں گے کہ ایکس ناٹ سے جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا وہ ٹین تھا اور corresponding value of y at the point x nought is forty six تھی پھر ہم نے ڈیلٹا وائی ناٹ کیلکولیٹ کیا تھا وہ ٹوینٹی آ گیا تھا ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ ہمارے پاس مائنس فائیو تھا یہ جو ویلوز میں نے لکھی یہ ٹیبل سے لکھ رہا ہوں کہاں سے لکھ رہا ہوں یہ جو ڈفرینس ٹیبل آپ کے پاس دیا ہوا ہے اور ڈیلٹا کیو وائی ناٹ آپ کے پاس ٹو آ گیا and delta to the power four y nought is equal to minus three آ گیا یہ جو ابھی ہم نے آپ کو سلائڈ دکھائی اس کے اندر بیسیکلی یہ ہے کہ نیوٹنس کا فارمولا بتایا اس میں دیکھا ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تھیں جی اس کے اندر ہمیں چاہیے تھی کہ ہمیں وائی ناٹ چاہیے تھا پھر ڈیلٹا وائی ناٹ چاہیے تھا ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ چاہیے تھا ڈیلٹا کیو وائی ناٹ چاہیے تھا اینڈ سو سو فور یہ ساری ویلیوز معلوم کرنی تھی ڈفرینس ٹیبل میں ہم نے پہلے کیلکولیٹ کر لی ہیں ہم یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کریں گے یہ جو ابھی میں نے لکھایا سلائڈ کے اوپر لکھا ہوتا نا جس میں ڈیلٹا وائی ناٹ یہ جو سلائڈ ہے یہ فارمولا ہے نیچے ڈیٹا دیا ہوا ہے سبسٹیچیوٹ کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا دیکھیں آگے نیکسٹ سلائڈ پر آئے گا let y fifteen with the value of y when x equal to fifteen then according to the formula p is equal to x minus x nought divide by h x آپ کے پاس ففٹین ہے ایکس ناٹ ٹین ہے ایچ آپ کے پاس انٹرول کی ویلو ٹین ہے تو fifteen minus ten divide by ten is equal to zero point five یعنی value of p is equal to zero point five یہ جناب نیوٹنس فارمولے میں نیوٹنس گریگوری فارمولے میں سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا اس کو غور سے دیکھ لیں f fifteen that is equal to y fifteen that is equal to forty six plus zero point five into twenty plus zero point five into zero point five minus one divide by two into minus five plus zero point five into zero point five minus one into zero point five minus two divide by six into two plus zero point five into zero point five minus one zero point five minus two into zero point five minus three divide by twenty four into minus three and that is equal to forty six plus ten plus zero point six two five plus zero point one two five and plus zero point one one seven two تو ایف ففٹین کیا گیا آپ کے پاس fifty six point eight six seven two and this is correct to four decimal places جی جناب آپ نے دیکھا اس میں کیا کرنا تھا ہمارے پاس سمپل سی بات تھی کہ ہم نے ڈیلٹا کیلکولیٹ کیا یعنی ڈیلٹا وائی ناٹ پھر ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ پھر delta cube Y naught and so so fourth اور اس کے بعد پی کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کی اس میں سبسٹیچیوٹ کیا سمپلیفائی کیا جواب آ گیا یہ فور ڈیسیمل پلیسز تک تھا ہم نے کیلکولیٹ کیا اب یہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے کتنی ٹرمس رکھی تھیں one two three four five terms تھیں یعنی one two three four terms تھیں بیسیکلی فور فائیو ٹرمس تھیں فائیو ٹرمس کے بعد ہم نے کیوں نہیں کیا کیونکہ اس کے بعد دیکھیں گے اگر آپ غور دیکھیں گے ڈیلٹا فور وائی کے بعد کچھ نہیں ہے یعنی ڈیلٹا فور وائی ناٹ کے بعد سارے جو ڈفرینس وہ زیرو ہو جائیں گے اور اس کو جب آپ یہاں کریں گے تو اس کا کوئی امپیکٹ پر نہیں آئے گا لیکن اگر زیادہ ڈیٹا دیا ہوا ہوتا آپ کے پاس تو پھر ہم آگے تک بھی جاتے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے جناب کیلکولیٹ کیا ایف ففٹین کا اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس ایف ٹین یعنی کہ اس کی ویلو دی ہوئی ٹین پہ کچھ ففٹی سکس ہے اور اس کے اوپر کیا چیز تھی ہمارے پاس ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ٹین پہ ویلو تھی فورٹی سکس یعنی F X value of F eight ten forty six ویلوینٹی سکس تو فورٹی سکسٹی سکس کے درمیان یہ جو ہمارے پاس اپروکسیمیشن آئی یہ جو جواب آیا کافی صحیح لگتا ہے کہ ایک تھا تھا بیچ میں کے قریب آئے تو انٹرپولیشن کافی صحیح لگ رہا ہے اب دوسری ایگزامپل لیتے ہیں دوسری ایگزامپل میں کیا ہے find the Newton's forward differencing polynomial for the following data کیا کرنا ہے اس میں find the Newton's forward difference interpolating polynomial for the following data یہ ایک آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے ایکس کی value zero point one corresponding value of Y is one point four the value of X zero point two the value of Y is one point five six third one is zero point three and one point seven six the fourth one is zero point four and two zero point five and two point two eight کیا کریں گے کیسے کریں گے پہلی چیز وہی اسٹریٹ فارورڈ کیا کریں گے ہم ایک ڈفرینس ٹیبل بنا لیں گے ابھی ڈفرینس ٹیبل بڑا چھوٹا سا بنے گا اس ڈفرینس ٹیبل کے بعد پھر ہم وہی نیوٹنس کا فارمولا لگا لیں گے اور ڈفرینس ٹیبل میں کیا کیلکولیٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نے ایکس ناٹ چیک کرنا ہے پھر اس کے بعد ڈیلٹا معلوم کرنا ہے ڈیلٹا ایف ایکس ناٹ معلوم کرنا ہے پھر delta square F X naught معلوم کرنا ہے یا اگر آپ یہاں پہ اس کو وائی ناٹ فرسٹ کرتے ہیں تو ڈیلٹا وائی ناٹ پھر delta square Y naught delta cube Y naught and so so four یہ چیز ہم کیلکولیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد سبسٹیچیوٹ کریں گے ہمارے پاس جواب آ جائے گا ٹھیک ہے تو جناب اس کو پڑھ لیں ہم نے کیا کرنا ہے Newton's forward difference interpolating polynomial for the following data یہاں پہ ایک چیز خیال رکھنا ہے کہ ہم پالینومیل معلوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے پالینومیل جس میں X X X square cube وغیرہ آئے گا پہلی چیز دا فارورڈ ڈیفرنس اسٹارٹ کرنے سے zero point four zero zero point five six zero point three one point seven six zero point four two and zero point five two point آیا اب آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں ڈیلٹا وائی کرنا ہے ڈیلٹا وائی کیا آئے گا Y one minus Y naught یہ کیا ہوگا one point five six minus one point four zero یہ آپ کے پاس آ گیا زیرو پوائنٹ ون سکس پھر اس کے بعد نیکسٹ اس میں کیا آئے گا مائنس سکس زیرو پوائنٹ کے two minus one point seven six آپ کے پاس کیا آ جائے گا زیرو پوائنٹ کے پاس آ جائے گا جناب اس کے اندر یہ تھرڈ کالم کے اندر ہم نے فرسٹ ڈفرینسز کیلکولیٹ کر لیے ہیں آپ کیا کریں فورتھ کالم میں جائیں یہاں پہ ڈیلٹا اسکوائر سیکنڈ آرڈر کے ڈیفرنس کیلکولیٹ کریں تو کیا ہوگا ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ کیا ہوگا آپ کے پاس delta Y one minus delta Y naught that will be equal to zero point two minus zero point one six آ گیا zero point zero four next کیا آئے گا zero point two four minus zero point two two to that zero point four and then zero point two eight minus zero point two four آ جائے گا زیرو پوائنٹ زیرو فور یہ انٹرسٹنگ چیز ہے ففتھ کالم میں کیا آئے گا ڈیلٹا کیو وائی اس میں سارے کے سارے ڈفرینس زیرو ہو گئے ڈیلٹا فور وائی بھی آپ کے پاس زیرو ہو گئے تو ہم بیسیکلی کیا یہاں سے ایک چیز بڑی امپورٹینٹ سے آئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینس اس کے بعد سارے کے سارے زیرو ہو گئے یعنی کہ ڈیلٹا کیو وائی بھی زیرو ہے ڈیلٹا فور وائی بھی زیرو ہے آپ نے کہاں تک کرنا ہے ڈیلٹا اسکوائر وائی تک کرنا ہے اور وہیں پہ آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں گے ویلو فارمولا لگا دیں گے تو ہمارے پاس وہ کیا آ جائے گا پالینومیل آ جائے گا نیکسٹ اسٹیپ کرتے ہیں تو یہ ہم نے پہلے اسٹیپ میں سب سے کیا کام کیا ہم نے ڈفرینس ٹیبل کیلکولیٹ کیے مختلف ڈفرینسز ڈیل ڈیلٹا کیا ڈیلٹا اسکوائر کیا ڈیلٹا کیوب کیا ڈیلٹا کیوب میں سارے زیرو آ گئے ڈیلٹا فور میں سارے زیرو آ گئے اب نیکسٹ سلائڈ میں یہ لکھا ہے since third and fourth leading difference are zero we have Newton forward difference interpolating formula as Y is equal to Y naught plus P delta Y naught plus P into P minus one divide by two delta square Y naught اس کے بعد کی جتنی ٹرمس ہیں ساری کے ساری زیرو ہو جائیں گی اس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں بھول سکتے ہیں وائیزلو naught P delta Y naught P two P minus one divide اب اس کے اندر ہم نے کرنا ہے کیا کرنا ہے ایکس ناٹ آپ کے پاس 0.1 ہے وائی ناٹ آپ کے پاس 1.4 ہے ڈیلٹا وائی ناٹ آپ کے پاس 0.16 ہے ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ 0.04 ہے یہ ہم نے ویلیوز اس ٹیبل سے ڈفرنس ٹیبل جو بھی آپ کے پاس تھا ایک سلائڈ پہلے ہم نے وہاں سے لی ہیں اور کیونکہ ہمارے پاس P is equal to X minus X naught ہوتا ہے نا X minus X naught divide by H تو یہ آ گیا P is equal to X minus zero point one divide by zero point one and that is equal to ten X minus one ابھی جو ہم نے آپ کو ابھی سلائڈ دکھائی ہے اس کے اندر کیا تھا آپ کے پاس ایکس ناٹ آ گیا وائی ناٹ آ گیا ڈیلٹا وائی ناٹ آ گیا ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ آ گیا and delta cube Y naught بھی آ گیا ڈیلٹا کیو وائی ناٹ تو زیرو ہے اور ہم نے اسی طریقے سے کیلکولیٹ کر لیا the value of P is equal to ten X minus one یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں گے اس فارمولے میں جو ہم نے اس سے پہلے سلائڈ میں دکھائی تھی آپ کو تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا جی آپ کے پاس آ جائے گا Y is equal to F X which is equal to one point four zero plus ten X minus one into zero point one six plus ten X minus one into ten X minus two divide by two into zero point zero four اس کو سمپلیفائی کر لیں دیکھ لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ ایک this is a required Newton's interpolating polynomial یہ اب آپ کے پاس پالینومیل ایک آ گیا ہے نیوٹنس پالینومیل کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا یہ خاص ویلیو کے لیے خاص ڈیٹا کے لیے آیا تھا اس پالینومیل سے کیا فائدہ ہوا یہ جو ہم نے پالینومیل نکالا اس ڈیٹا کے لیے اس انفارمیشن کے لیے تو اب آپ کے پاس ایکس کی کوئی بھی ویلیو رکھے کوئی بھی پوائنٹ دیں جہاں پہ بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کوئی بھی پوائنٹ پہ تو آپ اس کی ویلیو کارسپونڈنگلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے میں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے اب آپ ایف ایکس کہیں بیچ میں بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں گے اور وہاں سے اس کی ویلیو نکل آئے گی ٹھیک ہے جی کلیئر ہے یہاں تک آگے چلیں ایک آدھ اور ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں نیکسٹ ایگزامپل یہ estimate the missing figure in the following table اب ہمارے پاس کیا دیا ہوا ڈیٹا ایکس دیا ہوا one two three four five Y کی ویلو دی ہوئی two five seven missing thirty two اب یہ کہیں مسنگ ایک ویلو ہے اس مسنگ ویلو کی ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے ہم نے چیک کرنی ہے ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور وہی ہم نیوٹن کا فارمولا لگائیں گے سب سے پہلے اور اس کو ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیسے اگر آپ کے پاس وہ کوئی پالینومیل وغیرہ بن جائے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اسکرین پہ آئے گی میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں تو اس کے اندر ہمارے پاس پانچ انٹرول دیے ہیں یعنی ایکس کی value one two three four five ہے اور وائی کی ویلوز دی ہوئی ہیں ایک ویلو مسنگ ہے اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے یا انٹرپلیٹ کرنی ہے since we are given four entries in table the function Y's can be represent polynomial of degree three ٹھیک ہے نا یہ ہم نے ابھی کہا تھا کہ جس طریقے سے بھی بتایا تھا تو ایک تھری ڈگری پالینومیل سے ہم اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں and delta cube F X will be constant and delta to the power four F X equal to zero ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے یہ ہمارے پاس تھیورم ہے جس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھرڈ ڈگری پالینومیل جو delta cube F X equal to constant اور کیونکہ کانسٹینٹ ہے پھر ڈیلٹا فور کریں گے تو ہمارے پاس فورتھ آرڈر کا ڈفرینس جو ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا نا in particular delta to the power four F X naught is equal to zero اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں کیونکہ delta to the power four یہ ڈیلٹا آپ کو پتا ہے ای مائنس ون کے برابر ہوتا ہے delta to to the power F X equal zero اس کا مطلب یہ ہوا کہ E minus one to to the power F X naught is equal zero یعنی کہ چار دفعہ اس کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو ہمارے پاس ہی آ جائے گا E to the power four minus four E cube plus six E square minus four E plus one operating upon F X naught is equal to zero یعنی E minus one to the power four سے آپ ایکسپینڈ کر لیں تو یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آ جائے گا اس کو ہم وہی ایف ایکس ناٹ پہ جب یہ سب آپریٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ E to the power four F X naught کس کے برابر ہوتا ہے جی ایف ایکس فور کے برابر ہوتا ہے E to the power three F X naught کس کے برابر ہوتا ہے ایف ایکس تھری کے برابر ہوتا ہے تو یہاں ہم نے ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دی ہیں تو ہمارے پاس جو پالینومیل بنا وہ کیا ہوگا F X four minus four F X three plus six into F X two minus four into F X one plus F X naught is equal to zero once again F X four minus four F X three plus six F X naught equal to zero if you use the value given یعنی کہ ایف ایکس فور کی ویلو آپ کو دی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کیا جائے گا thirty two minus four F X seven minus four times five plus two is zero اب اس کو آپ سمپلیفائی کر لیں ایف ایکس تھری کو ایک طرف رکھ لیں تو آپ کے پاس کیا جواب آ جائے گا ایف ایکس سی کی ویلو فورٹین مسنگ ویلو کیا آ آپ کے پاس فورٹین آ گئی تو کیا آ گیا ہمارے پاس یہ جو مسنگ ویلو ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا اس کے اندر ایک ویلو مسنگ تھی وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لی سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں تھی اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہاں سے اسٹارٹ کیا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ تھرڈ آرڈر ڈفرینس کے بعد جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ زیرو ہیں یعنی ڈیلٹا کیو ایف ایکس ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وہ کانسٹنٹ آ گئی اور اس کے بعد delta to the power four F X جو ہے وہ زیرو ہو گیا اب delta to the power four کس کے برابر ہوتا ہے E minus one to the power four F X once again کیا کہا delta to the power four F X equal to zero delta four کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں وہ آپ کے پاس E minus one to the power four F X is equal to zero اور ای مائنس ون کو پھر ایکسپینڈ کر لیں with the help of binomial theorem اور آپ کو ساری ویلیوز دی ہوئی تھیں وہاں پر صرف ایف ایکس تھری کی ویلیو دینی تھی ساری سبسٹیچیوٹ کی تو ہمارے پاس جواب آ گیا ٹھیک ہے کوئکلی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر اس کو کوئکلی دیکھیں کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا اسٹارٹ کیا تھا یہاں سے یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل دیا ہوا تھا جس میں ایکس کی ویلیو ہے کارسپونڈنگ ویلیو وائی کی دی ہوئی ہیں وائی کی ویلیو ہے ٹو فائیو سیون مسنگ ہے تھرٹی ٹو یعنی کہ اور آپ کے پاس ایکس ناٹ ون ہے ایکس ٹو ایکس ون آپ کے پاس ٹو ہے پھر تھری ہے پھر فور ہے فائیو ہے تو ہم نے یہ کہا کہ cube F X equal to constant ہے اور delta to the power four F X equal to zero ہے delta to the power F X equal to zero سے کیا مراد ہوئی کہ E minus one to the power four F X naught is equal to zero ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ایکسپینڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس آ گیا E to the power four minus four E cube plus six E square minus four E plus one F X naught is equal to zero اور یہاں سے اس کو جب یہ ای فور آپریٹ کرے گا ایف ایکس ناٹ پہ تو آپ کے پاس کچھ ویلیوز آ جائیں گی یہ جناب ہمارے پاس ایگزامپل تھی جو ہم نے سالو کی اور ہم نے کیا کیا بیسیکلی آج ہم نے ایک نیا کانسیپٹ نیا فارمولا نئی چیز انٹروڈیوس کی جس کو کہتے ہیں Newton's forward difference interpolation formula اس کی مدد سے ہم نے یہ چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں آگے اگر آپ کے پاس ویلیوز دی ہوئی ہیں فارورڈ جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں تو اب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے دو کنڈیشن تھیں کہ ایک فارورڈ جانا ہے یعنی فارورڈ ڈفرینس کی بات کر رہے تھے اور دوسری چیز یہ ہمارے پاس جو انٹرول جو ہے آپ کے پاس ایکول اسپیس کے ہوں گے اگر ایکول اسپیس کے نہیں ہوں گے تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے ایک جگہ پہ انٹرپلیشن فارمولا معلوم کیا جس کے اندر یعنی کہ پالینومیل معلوم معلوم کیا اور پالینوبیل جب آپ کے پاس آئے گا تو اس میں ایکس کی کوئی بھی ویلیو آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا تو یہی چیز یہاں پر بھی کی تھی یہاں پر ہمارے پاس ایک جو انٹری تھی وہ مسنگ تھی اور اس کے ذریعے ہم نے جسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے وہ مسنگ انٹری ہم نے کیلکولیٹ کر لی یہ خدا نہ خاص ایسا ہو جائے نا کہ کسی وقت آپ کہیں کوئی ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کوئی ایک ڈیٹا کوئی مسنگ ہو جائے تو آپ وہاں پر اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جو آپ آ سکتا ہے تو یہ جو نا بڑے امپورٹنٹ اور اہم چیز تھی جو آپ آج ہم نے کیلکولیٹ کی ہے یہ جو ہم نے آپ کو ایک نیا فارمولہ بتایا ہے اس کی مدد سے بڑی اچھی چیزیں کی جا سکتی ہیں پرڈکشن بھی کی جا سکتی ہیں آگے کی طرف بات کر رہے ہیں لیکن اگر پیچھے کی طرف بات کریں جیسے ہم نے جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہ X naught X naught minus H تو ہم کر لیں گے لیکن اس کے بعد X naught minus two H وغیرہ کے لیے یہ مسئلہ پیدا کرے گا یہ فارورڈ ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں بیکورڈ ڈفرینس کی بات چیت نہیں کر رہے ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں جب ہم آپ سے ملیں گے تو ہم بیکورڈ ڈفرینس کی بات کریں گے ٹھیک ہے نا ابھی آج فارورڈ ڈفرینس کی بات کی تھی اس دفعہ ہم بیکورڈ ڈفرینس کی بات کریں گے کہ یہ جو چیزیں ہم نے چھوڑی تھیں یہ کیوں چھوڑی تھی اور دوسری جو چیز ہم نے پرزیوم کی کی کی ہوئی ہے ہے ہے وہ کیا چیز ایکول اسپیسنگ بات نیکسٹ کسی وقت لیکچر میں ہم ہم اس کو بھی ہٹائیں گے یہ جو کنڈیشن شروع میں تو لگاتے ہیں آسان کرنے کے لیے لیکن بعد میں یہ کنڈیشن ہٹانی چاہیے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو ایکول اسپیسنگ ملی ہوگی نیچر کے اندر یا پریکٹیکل لائف میں ڈیلی لائف میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایکول اسپیسنگ موجود ہے ڈیٹا آج کا ملے گا کل کا ملے گا پرسوں کا نہیں ملے گا اس کا اگلے دن نہیں ملے گا and then you will have to interpolate and also some time extrapolate ٹھیک بات ہے جی چلیں آگے کی طرف آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک ایکسرسائز چھوڑ کے جا رہا ہوں اس ایکسرسائز کو ضرور ٹرائی کیجیے گا you have to find a cubic polynomial in X which takes on the values minus three three eleven twenty seven fifty seven and hundred and seven when X equal to zero one two three four and five respectively یہ جو ایگزامپل ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ کے پاس ایکس کی value zero one two three four five ہے کورسپونڈنگ ویلو آف وائی دی ہوئی ہے آپ نے ایک کوئی بھی ایک پالینومل بنانا ہے اور اس کے اندر وہی چیزیں ڈفرینس ٹیبل بنائیں گے ڈفرینس ٹیبل بنانے کے بعد delta Y naught delta square Y naught delta cube Y naught for substitute کریں گے آپ کے پاس ایک اچھا سا پالینومیل آ جائے گا وہ آپ کیلکولیٹ کیجیے گا آج کا لیکچر یہیں پہ رکتے ہیں اور ان اگلے لیکچر میں کوشش کریں گے اس ایگزامپل کو سالو کریں اگر آپ نے نہیں کی اگر آپ نے کر لی ہوگی تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور ہم نیکسٹ لیکچر میں کیا کریں گے جی بیکورڈ ڈفرینس فارمولہ کی بات چیت کریں گے Newton's backward difference interpolation formula اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد اگر موقع ملا تو پھر ہم لیگرانجز کی بات کریں گے اگر نہیں موقع ملا تو اس کے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شاء اللہ انٹرپلیشن فارمولے کی بات چیت کریں گے جب تک کیا کیجیے گا آپ ایکسرسائز کیجیے گا اپنی فزیکل ایکسرسائز جاری رکھیے گا مینٹل ایکسرسائز میں بار بار ایکسرسائز کرتا ہوں کہ فزیکل ایکسرسائز ہم لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے اس کو فزیکل ایکسرسائز کرنا چاہیے مینٹل ایکسرسائز بھی کریں اور میتھمیٹیکل ایکسرسائز تو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جب آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نیوٹنس بیکورڈ ڈفرینس فارمولہ اللہ حافظ السلام علیکم